کہ کافی عرصے سے میں تقریباً چار سال سے یہاں پہ کیلیفورنیا میں ہوں اور باقاعدہ طور پہ اپنے طور پہ میں پاکستان میں بھی زکوٰۃ اور صدقہ وغیرہ کا میں اہتمام کرتی ہوں یہاں پر بھی لیکن ابھی کچھ مہینے پہلے میری ایک سے بات ہوئی میری دوست تھی انہوں نے کہا کہ نیاز جیسے باقاعدہ طور پہ آیتیں وغیرہ پڑھ کے دور شریف پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے اس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ غلط ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندوں کی نیتوں کو تو یہ اس طرح سے پراپر طریقے سے جانا ماس بچھا کے اگربتی جلا کے اور ساری چیزیں رکھ کے اور اس طرح سے صورتیں وغیرہ پڑھ کے نیاز دینا صحیح نہیں ہے اگر ایسے ہی آپ خالی اگر اگزامپل کہ میں اگر اپنے فادر کی برسی کرتی ہوں اور اس کو میں ان کے لیے مجھے اگر نیاز وغیرہ دینی ہے ان کی برسی پہ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں صرف ان کے نام کے لیے جو کچھ پڑھنا ہے جیسے قرآن شریف وغیرہ میں پڑھ رہی ہوں یا میں کچھ صورتیں وغیرہ پڑھ رہی ہوں سورہ یاسین وغیرہ پڑھ رہی ہوں تو بس وہ میں ان کو ان کے نام کی بخشا دوں اور ان کے نام کے اگر کچھ کپڑے ہیں یا کچھ اور دوسری چیزیں میں دینا چاہ رہی ہوں تو وہ دے دوں لیکن باقاعدہ طور پہ مٹھائیاں یا کھانے اور سامنے پہ اگربتی اور پانی رکھے اور پھر ان کے نام کا پھر حضور کے نام سے سارے انبیاء کے نام کا اس طرح سے دینا انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ بدت ہے اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے اگر میں اپنے فادر کی برسی کے لیے کچھ کر رہی ہوں تو وہ سب جانتا ہے اور لیکن اس طرح سے میں نہیں کر سکتی تو اتنی کنفیوژن مجھے ہوئی بھی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے محرم نو نو محرم کو میرے والد کی برسیں آنے والی ہے اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں تو آج میرا اس روم میں پہلا دن ہے اور مجھے بہت زیادہ سکون ملا ہے آپ کی باتیں سن کے اور اور آپ کے ویب سائٹ پہ ابھی میں گئی تھی وہاں سے بھی میں نے دیکھا ہے مجھے اس چیز سے آپ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ یہ طریقہ صحیح ہے کہ چیزیں رکھ کے جانا کے اور آئٹے وغیرہ پڑھ کے جس طریقے سے نیاز دی جاتی ہے کس حد تک ٹھیک ہے بہت کنفیوژن ہے مجھے آپ اسے نکال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی تھینک یو جزاک اللہ جی شمالہ بہن مسئلہ یہ ہے کہ شمالہ بہن مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ کرنا اس کا علیحدہ سواب ہے آپ جو ان کے لیے تقسیم کریں گے اللہ کے نام پر اس کا علیحدہ سواب ہے جو درود پڑھیں گی جو آیتیں پڑھیں گی ان کا علیحدہ سواب ہے تو جب آگے پیچھے آیتیں پڑھنی بھی جائز ہیں اور صدقہ کرنا بھی جائز ہے تو جب یہ ایک مرتبہ ہوں گی تو دونوں کا سواب اکٹھا پہنچے گا اور پھر ہر سال کرنا اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے ہاں، مصنف عبد مشہور کتاب ہے امام عبد امام مالک کے شاگرد ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے استادوں کے استاد ہیں ان کی کتاب ہے المصنف اس کی چوتھی جلد میں یہ واقعہ موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال کے آخر میں یعنی جو ہے وہ ہر سال کے بعد شہدائے عہد پر تشریح لے جاتے تھے اور دعا مانگتے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ سال کے بعد جو ہم مناتے ہیں یا آ کر کریم وسلم سے دعا مانگنا اس پر واضح طور پر دلیل موجود ہے اس لیے یہ کہنا اور پھر وہاں جا کر درود پڑھنا یا گھر میں بھی درود پڑھنا قرآن پڑھنا قرآن پڑھنے کا علیحدہ سواب ہے وہ کھانا متبرک ہو جاتا ہے جس پر قرآن پڑھ دیا جائے جس پر دروشی پڑھ دیا جائے تو وہ اس کا سواب دگنا ہو جاتا ہے پہلے صرف صدقہ تھا اب قرآن کا بھی سواب ہے اور قرآت قرآن کا سواب جو ہے وہ بھی ہم نے آج کے بیان میں مختصر عرض بھی کر دیا ہے صدقے کا علیحدہ سواب دروشی کا علیحدہ سواب اور قرآن پڑھنے کا علیحدہ سواب ہے تو جس بھائی یا بہن نے آپ کو بتایا گمراہ کرنے کی کوشش کی بہت زیادتی کی اس نے ایک نیکی کرتے ہوئے انسان کو اس نے روکنے کی کوشش کی ہے اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے پرہیز کیا جائے جو نیکی سے روکتے ہیں یقیناً میں تو نہیں جانتا آج کل مشکل ہی کو گھر ہوگا جہاں ٹی وی نہیں ہے تو اس بہن نے آپ کو شاید یہ نہیں بتایا ہوگا کہ اپنے گھر سے ٹی وی اٹھوا دیں یہ دیکھنے سے گناہ ملتا ہے تو اس نے یہ کہہ دیا کہ قرآن نہ پڑھیں درود نہ پڑھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ قرآن